محمدا عبده ورسوله يا يا الذين اتقوا اتقوا الله الله الله حق تقاته ولا تموتن مسلمون الناس ربكم الذي الذي خلقكم من نفس وخلق منها زوجها <clears throat> وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا تساءلون به كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الله الله الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم لكم أعمالكم ويغفر ذنوبكم ومن ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب وخير الهدي هدي محمد صلى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل وكل وكل محدثة بدعة بدعة ضلالة ضلالة في النار فأعوذ بالله السبيل عليه من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا وقال أيضا ويسألونك عن المحيط قل هو أذن فاعتذلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال أيضا وإن كنتم جنبا فتطهروا وفي البخاري ومسلم قالت ميمونة رضي الله تعالى عنها وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابه على يديه فغسلهما مرتين ثلاثا ثم افرغ الحائط مرتين مرتین ثلاثا ثم افرغ شمالی وغسل وجهه وذراعيه ثم مررئین الماء على مدم ثم غسل جسده ثم تنحى عن عن مقامه مقامه ذلك رجليه فأتيته بالمنديل فلم پلم وجعل ينفض الماء گئی معزز سامعين محترم ساتھیوں گشتہ جمعہ آپ لوگوں کے سامنے وضو کا مصنون طریقہ بیان کیا گیا تھا خطبے کے بعد ہمارے بڑے ہی مخلص ساتھی دوست نے مجھ سے کہا کہ اگلا جمعہ غسل کے تعلق سے ہو جائے تو زیادہ بہتر رہے گا اور اللہ رب العالمین نے بھی پرانے مقدس کے اندر سورہ معاہدہ کی آیت نمبر چھ میں جو گشتہ جمعہ جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی تھی اور اسی کی روشنی میں اردو کا طریقہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا تھا اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اردو کے بعد غسل کو بیان کیا ہے پہلے وضو کا طریقہ بیان کیا پھر کیا فرمایا ان کو تم جنبن فرتا ہر اگر تم جنبی ہو ناپاک ہو جنابت تمہیں لائق ہو گئی ہے تو غسل کر لیا کرو تو وضو کے بعد غسل کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا لہذا آج کا جو خطبہ ہے غسل کے مصنون طریقے پر مشتمل ہوگا اللہ رب العالمین ہمیں ہر مسئلے میں اور ہر معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق دے چاہے وضو کا طریقہ ہو غسل کا طریقہ ہو نماز کا طریقہ ہو کوئی بھی طریقہ ہو کیونکہ آپ ہمارے نبی ہیں اور آپ سب کے پیشوا اور امام ہیں اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے تو آج کے درس میں غسل کا طریقہ آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ ہم بیان کریں گے وضو جسم کے بعد آدھا کے دھلنے کا نام ہے وضو کے اندر جسم کے پورے اعضاء کو نہیں دھلا جاتا ہے چند اعضا کو دھلا جاتا ہے جبکہ غسل کے اندر پورے جسم کے اعضاء کو دھلا جاتا ہے وضو کا طریقہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کیا تیمم کا طریقہ بھی بیان کیا تیمم بھی ایک تہارت ہے جو وضو اور غسل کے قائم مقام ہے یعنی اگر انسان کو پانی نہ ملے یا پانی موجود ہے لیکن اس کے استعمال کرنے سے جان کا خطرہ ہے تو ایسی صورت میں انسان تیمم کر سکتا تیمم کا حکم دیا گیا ہے اور یہ جو تیمم ہوتا ہے وضو اور غسل دونوں کا قائم مقام ہے دونوں کی صورتوں میں انسان تیمم کر سکتا ہے یعنی غسل کی ضرورت ہے پانی موجود نہیں ہے یا پانی ہے ٹھنڈا پانی ہے غسل کریں گے جان کا خطرہ ہے جان جا سکتی انسان غسل نہ کرے تیمم کر لے نماز پڑھ لے ایسی اگر وضو کرنا ہے پانی نہیں موجود ہے یا پانی ہے لیکن بیماری ہے وضو کرنے سے بیماری بڑھ جائے گی جان کا خطرہ ہے تو انسان وضو کرنے کے بجائے تیمم کر لے اور نماز پڑھ لے تو تیمم وضو اور غسل دونوں کا قائم مقام وضو کا طریقہ اللہ نے بیان کیا قرآن میں اور تیمم کا طریقہ بھی بیان کیا لیکن غسل کا طریقہ نہیں بیان کیا گیا غسل کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے لوگوں کو بتایا کہ اس طریقے سے انسان کو غسل کرنا ہے غسل چار چیزوں کی بنا پر واجب ہوتا ہے ایک یہ ہے کہ انسان کو بیداری کی حالت میں یا نیند میں شہوت کے ساتھ اگر انسان کی شرمگاہ سے منی خارج ہو جائے جس سے بچے کی ولادت ہوتی ہے شہوت کے ساتھ تو ایسی چاہے وہ بیداری کی حالت میں ہو یا نیند کی حالت میں ہو ایسی صورت میں انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے اگر شہوت کے ساتھ منی نکلتی ہے جس سے انسان کو لذت ملتی ہے اور انسان کو جسم کو تازگی ہوتی ہے اور اس طریقے سے کچھ اسے کمزوری کا بھی کچھ احساس ہوتا ہے خاص طور سے اگر بیوی کے پاس انسان جاتا ہے اس کے بعد تو ایسی صورت میں انسان کو غسل کرنا واجب اور ضروری ہوتا ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ انسان اگر اپنی بیوی کے پاس گیا اور مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو گئی چاہے پانی نکلے نہ نکلے منی نکلے نہ نکلے ایسی صورت میں انسان کے اوپر مرد اور عورت دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے یہ دین کے مسائل ہیں دین کے مسئلے کے اندر کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے یہ خاتون مانوی کے پاس آتی ہیں سوال کرتی ہیں انصاری خاتون کہ جیسے مرد دیکھتا ہے خواب کے اندر اگر عورت ایسے دیکھ لے تو کیا اس کے اوپر غسل کرنا ضروری ہے تو آپ نے کہا کہ ہاں ہمارے نبی نے ان کو فرمایا اور کہا کہ ان کی تعریف کی کہا کہ انصار کی خواتین بہت اچھی ہیں کیونکہ دین کے معاملے وہ شرم نہیں کرتی ہیں تو دین کے معاملے میں انسان کو شرم نہیں کرنا چاہیے تو انسان ناپاک ہی رہے ہمیشہ اور غسل کا طریقہ اسے نہیں معلوم ہے کن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے یہ بھی اس کو نہیں معلوم ہے تو اس لیے دین کے معاملات میں انسان کو شرم نہیں کرنی چاہیے کوئی بھی مسئلہ ہو اس کو پوچھنا چاہیے اور اس کے اوپر انسان کو سنت کے مطابق عمل کرنا چاہیے تو ایسی صورت کے اندر بھی غسل واجب ہوتا ہے دونوں شمگاہ کے ملنے سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے اللہ کے سر قدید جاب الخطان الخطان فقط وج الغسل جب دونوں شرمگاہ داخل ہو جائیں اندر مرد کی شرمگاہ بیوی کی شرمگاہ میں چاہے منی نکلے نہ نکلے غسل واجب ہو جاتا ہے لیکن اگر دونوں کا صرف مس ہوا ہے اور دونوں صرف ٹچ ہوئے ہیں تو غسل واجب نہیں ہوتا ہے غسل کب واجب ہوگا جب شرمگاہ میں مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو جائے یہ دوسری چیز ہے تیسری چیز ہے کہ عورت سے جو حیض کا خون آتا ہے جب حیض کا خون ختم ہو جائے اس کے بعد عورت کے لیے غسل کرنا واجب اور ضروری ہوتا ہے ایسے نفاس کا خون ہے نفاس کا خون بچے کی ولادت کے بعد آتا ہے جو عام طور پر چالیس دن تک رہتا ہے اس سے کم بھی رہتا ہے لیکن زیادہ زیادہ چالیس دن تک تو ایسی صورت میں جب حیض نفاس کا خون ختم ہو تو عورت پر غسل کرنا واجب اور ضروری ہوتا ہے نفاس کا خون بچے کی ولادت کے بعد جو آتا ہے اور زیادہ سے زیادہ چالیس دن تک اگر چالیس دن سے زیادہ کسی عورت کو خون آتا ہے تو اسے نفاس کا خون نہیں کہیں گے اسے عام خون مانا جائے گا اشتہادہ کا خون بیماری کا خون اب وہ نماز بھی پڑھے گی قرآن کی تلاوت بھی کرے گی سب کچھ کرے گی وہ چالیس دن زیادہ سے زیادہ عورت کا خون رہتا ہے حیض آنے کے بچے کی ولادت کے بعد کبھی کبھی ایسا ہوتا پندرہ بیس دن کے اندر بھی ختم ہو جاتا ہے اگر عورت زیادہ تندرست ہے زیادہ دنوں تک آتا ہے اگر عورت کمزور ہے تو کم دن تک آتا ہے اور آج کل دوائیں آئی ہوئی ہیں جو دوائیں عورتوں کو کھلا دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے جلدی سے خون نچوڑ کر کے نکل جاتا ہے اور زیادہ دنوں تک نہیں آتا ہے تو جب بھی خون ختم ہو جائے گا مطلب ہے یہ نفاذ ختم ہو گیا زیادہ سے زیادہ اس کی مدت چالیس دن ہے اگر چالیس دن کے بعد بھی خون جاری ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ استحاظے کا خون ہے ایسی عورت کو غسل کرنا چاہیے نماز وغیرہ کی پابندی کرنی چاہیے زیادہ زیادہ چالیس دن تک تو حیض اور نفاذ کے ختم ہونے پر غسل واجب ہوتا ہے چوتھی چیز ہے انسان کی موت موت یہ جنابت نہیں ہے ناپاکی نہیں ہے بہت سارے جاہل لوگ کہہ دیتے ہیں کہ انسان مر جاتا ہے تو مرنے کی وجہ سے ناپاک ہو جاتا ہے اس کو غسل کر دینا پڑتا ہے ایسا نہیں ہے موت یہ ناپاکی نہیں ہے موت کے بعد میت کو جو غسل دیا جاتا ہے یہ میت کے لیے اعزاز اور اس کی تقریب اور اس کی عزت ہے اس کو نئے کپڑے پہنا کر کے غسل دے کر کے اور اس کو پھر دفن کیا جاتا ہے جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد لہذا یہ غسل دینا مرنے کے بعد موت کے بعد یہ ناپاکی اور جنابت نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ میت کے لیے اعزاز ہے دین اسلام کے اندر اس کا مقام اور اس کی عزت ہے اس کو غسل دینے کے بعد کپڑا پہنانے کے بعد اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اس کو زمین میں دفن کیا ہے ہاں اگر شہید ہے تو غسل دینا ضروری نہیں ہے غسل دے بھی دے سکتے ہیں اور نہیں بھی دے سکتے کوئی بسا نہیں ہے لیکن اگر عام انسان کی موت ہوتی ہے تو اسی صورت میں غسل دینا اس کے لیے واجب اور ضروری ہوتا ہے یہ چار چیزیں ہیں جن چیزوں کی وجہ سے انسان کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے دو تین آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان آیتوں میں اللہ رب العامن نے غسل کا ذکر کیا طریقہ نہیں بیان کیا پہلی آج جو ہم نے پڑھی میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نسا کے عدم پر ترالیس حیا الدین عامو ایمان والو اللہ تقرب الصلاۃ وان تم سکارا جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ جو صورت میں جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی شراب اس وقت خراب نہیں تھی جب یہ آج ہوئی اللہ رب العالمین ان کو منع کیا کہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھنے جاؤ کیوں اس لیے کہ انسان نشے کی حالت میں اپنی زبان سے کچھ ایسی باتیں کہہ دیتا ہے جسے اس کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا تو اللہ رب العالمی نے اس وقت ان کو منع کیا کہ نشے کی حالت میں نماز پڑھنے نہ جائے اور بعد میں اللہ رب العالمی نے شراب پینے کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا حتیٰ علم حتی علم یہاں تک کہ تم جان جاؤ جو تم کہتے ہو اور نشے کی حالت میں تمہیں خبر نہیں رہتی ہے اس لیے نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ ولا جنوبن اللہ عابری شبیر حتیٰ تختصلو اور جب تم جنبی ہو ناپاک ہو تو جب تک غسل نہ کر لو نماز نہ پڑھو اللہ عابن سبیل کا مطلب یہ ہے کہ ہاں اگر تمہیں مسجد سے گزرنا ہے تو ناپاکی کی حالت میں تم مسجد سے گزر سکتے ہو تو آیت کریمہ میں اللہ ہر براہمی نے غسل کرنے کا حکم دیا غسل کر لو اگر ناپاک ہو تب نماز پڑھو ایسے ہی حیض کے بارے میں اللہ رب العامین نے سور آج نمبر دو سو بائیس میں اللہ کے ارشاد ہے وہ یس النکا الماحید لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں حیض یہ عورت کو جو آتا ہر مہینے بالغ ہونے کے بعد اس کو حیض کا خون کہا جاتا ہے اس کی بھی کوئی مدت نہیں ہے عام طور پر سات دنوں تک یہ خون رہتا ہے عام طور پر کم بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے کل ہوا ادا اللہ فرماتا آپ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے وہ کیا ہے گندگی ہے نجاست ہے وہ فاتد النصاف المحض لہٰذا حیض کی حالت میں عورتوں کے قریب نہ جاؤ عورتوں سے دوری اختیار کرو یہاں پر اعتزال کا مطلب یہ ہے کہ عورت سے ہم بستری کرنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین اس کے بعد حکم دیا کہ جب حیض ختم ہو جائے عورت غسل کر لے تو اللہ نے جس طریقے سے تم کو حکم دیا اس طریقے سے عورتوں کے پاس جاؤ تو یہاں پر اعتزال کا مطلب کیا ہے کہ حیض کی حالت میں عورت کے پاس جانے سے منع کیا گیا زمانۂ جاہلیت میں یہ تھا کہ جب عورت کو حیض آتا تھا تو عورت کو گھر کے کسی کونے میں بٹھا دیا جاتا تھا اور جب تک حیض سے پاک نہ ہو جاتی اس وقت تک وہ گھر سے نہیں نکلتی تھی اسی گھر کے اندر کونے میں اس کو کھانا دیا جاتا تھا سب چیز اس کا برتن الگ کر دیا جاتا تھا یعنی اچھوت ہو جاتی تھی عورت کو حالانکہ اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہے یہ تو اللہ رب العامی نے ہر عورت کے لیے لکھا ہے اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہے اسی لیے عورت حالت حیض میں نماز نہیں پڑھتی ہے تو گنہ گار نہیں ہوتی کوئی اس میں قصور نہیں اس کا اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر حرام کر دیا حیض کی حالت میں نماز نہیں ہے تو یہ زمانۂ جاہلیت کا دستور تھا کہ اگر عورت کو حیض آتا تو اس کو کسی کونے میں بٹھا دیا جاتا ہے کہ خلاص نہ کسی سے بات کرنا ہے برتن بھی الگ مرد بھی اس کے پاس نہیں جاتا دور سے اس کو کھانا دے دیا جاتا برتن کے اندر وہ کھانا کھا کر کے پھر اپنا برتن رکھ دیتی پھر اس کو دور سے جا کر کے عورتیں اٹھا لیتی تھی یہ صورت حال تھی زمانۂ جاہریت کے اندر تو اللہ رب العالمی نے یہاں جو منع کیا ہے کہ عورت کے پاس جانے سے حیض کی حالت میں جمع مستری کرنے سے منع کیا گیا ہمارے بھی سے سوال کیا گیا کہ جب عورت حیض کی حالت میں ہو تو کیا کریں کہا ان کے ساتھ ہر کام کرو سوائے نکاح کے سوائے ہم بستری کے ہم بستری کے علاوہ ہر کام وہ آپ کے ساتھ بستر پر سو سکتی ہے آپ کے ساتھ بات چیت کر سکتی ہے کھانا بنا سکتی ہے سارا کام صرف ہم بستری کرنا اس کے لیے منع ہے مرد کے لیے کہ ہم بستری اس سے نہیں کی جائے گی باقی وہ سارا کام کر سکتی ہے تو زمانے جاہریت کے اندر یہ دستور تھا کہ عورت کو باقاعدہ الگ بنا دیا تھا آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو صرف عربی زبان جاننے کی وجہ سے قرآن کی تفسیر کرتے ہیں نا تو خود گمراہ دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں آج کل لوگ اسکالر بنے ہوئے ہیں جو مستشرقین ہیں غیر اور جو کفار ہیں مشرقین ہیں ان کی باتوں کو پڑھ کر کے وہ باتیں لاتے اور اپنے آپ کو بہت بڑا اسکالر سمجھتے ہیں حالانکہ ساری باتیں کافروں کی غیر مسلموں کی ہوتی ہیں اسی کو مطالعہ کر کے آ کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں قرآن کی سائے سے ایک آدمی بتا رہا تھا کہ بھائی دیکھیے اللہ نے کہا کہ اعتزاد کرو اعتزاد مطلب یہ کہ الگ ہو جاؤ اس سے اور وہ کہہ رہا کہ ایسی کیا جائے اس زمانہ جاہلیت کے اندر ہوتا تھا نا بلّہ بالیہ یعنی نہ اس کے ساتھ اٹھنا نہ بیٹھنا نہ کھانا نہ پینا خلاص نہیں کچھ بھی نہیں کیا جائے گا اس کے ساتھ یہ کیا ہے یہ ایسے ہیں نا سر ایک قسم کے لوگ جو قرآن کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے دھوکہ دیتے ہیں جی ہاں صرف قرآن کا نام لینا اور حدیث کو چھوڑ دینا حدیث کا نام نہ لینا یا سمجھ جائیے کہ وہ آدمی گمراہ قسم کا ہے کوئی آدمی صرف زبان کی بنیاد پر اگر آپ دیکھیں جو اہل بدات ہوتے ہیں نا وہ ان کے پاس جو ہے وہ قرآن کا بہت نام لیں گے قرآن کی تفسیر کے نام پر سب کو اکٹھا کریں گے اور قرآن کی تفسیر زبان کی بنیاد پر کریں گے اپنے منمانی کریں گے حدیث کی بنیاد پر نہیں کریں گے یہ گمراہوں کی پہچان ہوتی ہے صرف قرآن کا نام لینا حدیث کا نام نہ لینا جی ہاں ایسی زبان کا زیادہ ان کے یہاں اہتمام ہوتا ہے ان کی زبانیں بڑی فصیح و بلیغ ہوں گی بڑا فلسفہ ان کے پاس ہوگا یہ بھی ان کی پہچان ہوتی ہے کہ زبان کی بنیاد پر وہ حدیث اور قرآن کی تفسیر آپ کے سامنے کریں گے تو کہتا ہے اعتزال کے معنی الگ ہو جانا لہٰذا الگ ہو جاؤ خلاص کچھ نہیں کرنا اس کے ساتھ نہ کھانا نہ پینا نہ اٹھنا نہ بیٹھنا نہ بات نہ چیت نہ بستر پر سلانا کچھ نہیں یہ کسی کیسی تفسیر ہے یہ صرف اعتزال لفظ اعتزال کی بنیاد پر حالانکہ خود اللہ کے سر کی تفسیر موجود کے تعلق سے آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ عورت سے ہم بستری کے علاوہ سب کام کرو جی ہاں تو یہ اللہ رب العالمین یہ حکم دیا ہے کہ حالت حیض میں عورتوں کے پاس جانے سے منع کیا گیا یعنی ہم بستری نہ کرو بس یہ منع کیا گیا باقی آپ ان کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں آپ کے بستر پر سو سکتی ہے سب کچھ ہو سکتا ہے سلاحم بستری کے یہ منع کیا گیا ولا تقرب ہرن حق یا تو ہر جب تک وہ پاک نہ ہو جائے ان کے قریب نہ جاؤ یعنی ہم بستری کے لیے نہ جاؤ ان کے پاس فعید حرنا جب وہ بسر کر لیں فات ہرنحص الحمرۃم اللہ تو اللہ نے جس طریقے سے تم کو حکم دیا اس طریقے سے ان کے پاس جاؤ یعنی جو حلال طریقہ اللہ نے بیان کیا ہے سامنے سے اور شرمگاہ میں پیچھے کے راستے میں کرنا حرام ہے یہ بہت بڑا جرم ہے یہ اور یہ بہت بڑی بہت بڑی بڑا یعنی قبی عمل ہے یہ جی ہاں تو اللہ ماتا جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے وہاں سے جاؤ ان اللہ وحب المطاہر اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاحب رہنے والوں کو پسند کرتا ہے یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ اگر عورت کا حیض ختم ہو جائے اور اس نے غسل نہیں کیا ہے تو اس سے ہم مصری کرنا جائز نہیں ہے غسل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مصری کرنے کا حکم دیا ہے اللہ کا ماتا کی ولا تقرب ہرنا حتا تو ہرن جب تک وہ پاک نہ ہو جائے ان کے قریب نہ جاؤ فعید آ تو ہر نہ جب وہ غسل کر لیں فاتو ہرن منہائی تو ہمارا اللہ تو اللہ نے جس طریقے سے حکم دیا اس طریقے سے ان کے پاس جاؤ غسل کرنے کے بعد اور اسے مصری کرنا اسے پہلے نہیں کرنا ہے جمہور علماء کا اکثر علماء کا ہی قول ہے سوائے بن حضم رحمۃ اللہ علیہ کے وہ کہتے ہیں کہ نہیں پاک ہوگی غسل کرنا ضروری نہیں ہے حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ تو ہرنا اور ہرنا میں فرق ہے یہ تو ہرنا مانے ہوتے پاک ہونا ہے اس کا ختم ہونا تو تہرنا ہرنا مانے ہوتے غسل کرنا جب غسل کر لیں تب اللہ نے حکم دیا کہ ان کے پاس جاؤ لہذا غسل کرنے کے بعد عورت کے پاس ہم سے انسان کرے گا اس سے پہلے کرنے سے منع کیا گیا پھر شاید کریمہ میں اللہ ارب نے غسل کرنے کا حکم دیا ایسے ہی سورہ معاہدہ کی آیت نمبر چھ جو وضو کے متعلق آیا جس میں وضو کی کیفیت اور طریقہ بیان کیا گیا ہے اس میں اللہ کہ کن تم جرمن فتح ہرو جب تم جنبی ہو تو تم غسل کر لیا کرو ناپاک ہو تو غسل کر لیا کرو غسل کر لیا کرو یہاں بھی اللہ ابراہم نے غسل کرنے کا حکم دیا غسل کا طریقہ یہ ہے میرے بھائیو جیسا کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے اور ایسی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اور دیگر ازواد متحرات سے غسل کرنے کا طریقہ آتا ہے کہ ہمانبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیسے کرتے تھے تو اس کا جو خلاصہ وہ یہ ہے کہ غسل جب انسان ناپاکی کی بات کرتا ہے تو انسان کو اس ناپاکی کو دور کرنے کا دل کے اندر ارادہ ہونا چاہیے رفع الحدث کی جو حدث اور ناپاکی اس کو انسان کو دور کرنا ان علامہ اور بنیاد اعمال کا داؤتع نیتوں پر لیکن زبان سے نیت نہیں ادا کرنا جیسے میں نے غسل کی اردو کے طریقے بیان کیا تھا یہ نہیں کہنا کہ میں غسل کرتا ہوں اللہ کے واسطے اور دین یا فلاں نماز کے لیے سب کہنا غلط ہے دین کے اندر بدعت ہے دل کے اندر ہو کہ بھائی ناپاک تھے ہم ناپاکی کو دور کرنا ہے اس کے لیے ہم غسل کر رہے ہیں کیونکہ نیت ہونا چاہیے اگر نیت نہیں ایسی آپ نے کر لی عبادت ہے عبادت اور عادات میں اسی کی بنیاد و فرق ہوتا ہے کہ عادت میں انسان کی نیت نہیں ہوتی لیکن عبادات میں انسان نیت کرتا دل میں ارادہ ہوتا ہے تو انسان کے دل میں ارادہ ہو پاک ہونے کا یہ پہلی بات ہے یہ اور دوسری بات یہ کہ پہلے انسان دونوں ہتھیلیوں کو تین بار دھوئے دونوں ہتھیلیوں کو انسان تین بار دھوئے یا دو بار بھی دھو سکتا ہے تین بار بھی دھو سکتا ہے تین بار کا بھی ذکر آتا ہے جیسا کہ ہنستے مجمورہ کی حدیث میں میں نے جو ہے آپ کے سامنے پڑھی اس کے بعد بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو دھلنا بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو دھلنا ناپاکی کی غسل کا ذکر ہو رہا ہے جنابت کے بعد کا غسل کا طریقہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا بائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو دھلنا اور دھلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ آپ نے اس کو زمین پر بائیں ہاتھ کو رگڑا یا دیوار پر رگڑا آج کل صابن ہوتا ہے انسان صابن سے اپنے ہاتھ کو دھل سکتا ہے تو بائیں ہاتھ کو پھر انسان کو دھلنا ہے اس کے بعد جیسے انسان وضو کرتا ہے اسے انسان کو وضو کرنا ہے یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے قرآن کریم جو سورہ معاہدہ کی آج میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اللہ رب اللہ نے پہلے وضو کا طریقہ بیان کیا اس کے بعد غسل بیان کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ غسل وضو کے بعد آپ کو اگر ناپاک ہیں جنابت ہیں بہت ساری اس کی حکمتیں ہیں اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے سمجھ لیجئے کہ وضو کرنا ہے اس کے بعد غسل کرنا ہے اسی اللہ اب نے پہلے اردو بیان کیا بعد میں غسل بیان کیا اگر جنابت کا غسل ہے تو پہلے وضو کیجیے اس کے بعد آپ غسل کیجیے اس لیے غسل کا بیان اللہ نے بعد میں کیا پہلے اردو کا طریقہ بیان کیا اور اللہ کے سر کی سنت سے ثابت ہے کہ آپ پہلے وضو کرتے تھے اس کے بعد غسل کیا کرتے تھے تو آپ نے بائیں ہاتھ کو دھل لیا اس کے بعد جیسے انسان غسل وضو کرتا ہے ویسے وضو کرے گا منہ میں کلی کرے ناک میں پانی ڈالے اپنے چہرے کو تین بار دھلے یا دو بار ایک بار داہنے ہاتھ کو دھلے کونے تک بائیں ہاتھ کو دھلے اور اس کے بعد حدیث کے اندر آتا ہے کہ سر پر تین مرتبہ پانی ڈالے سر پر مسے ہوگا کہ نہیں ہوگا صحیح بات یہ ہے کہ انسان اگر کبھی کبھار سر پر مسے کر لیتا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر پر مسے نہیں کرتے تھے حضرت احمد بن حمبر سے پوچھا گیا کہ کیا سر پر مسے کیا جائے گا جب غسل کا وضو ہوگا تو کہا کہ جب سر کو بھگانا تو مسے کرنے کی کیا ضرورت ہے اسی لیے سر پر مسے نہیں کیا جائے گا عام طور پر ہاں ایک حدیث آتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے سر پر مسے کیا سر پر آپ نے ایک مرتبہ مسے کیا لیکن وضو کا اگر ہے کیونکہ غسل کا نام مطلب کیا غسل مانے دھلنا پورے جسم کو انسان پانی پہنچاتا ہے پورے جسم کو دھلتا ہے وضو میں انسان مسے کرتا ہے کیونکہ وضو میں انسان کو پورے جسم کو نہیں دھلنا ہے اس میں انسان سر پر کام پر مسے کرتا ہے لیکن غسل میں انسان پورے جسم کو دھلتا ہے سر کو بھی دھلتا ہے سر کو مسے کرے گا تو کافی نہیں ہوگا جب تک کہ سر پر پانی نہیں ڈالے گا بلکہ پانی جڑوں تک پہنچانا ہے جی ہاں اسے امام عبد نمبر کہتے ہیں پوچھا گیا ان سے کہا کہ اس میں سر کو مسے کرنے کی کیا ضرورت ہے جب پورے سر کو دھلنا ہے پورے جسم کو دھلنا تو مسے کرنے کی ضرورت کیا اسی لیے عام طور پر انسان کو بھی کرتے وقت غسل کے لیے سر پر مسے نہیں کرنا چاہیے کبھی کبھی انسان کر لیا تو کوئی حرض کی بات نہیں لیکن عام طور پر انسان کو اس سے بچنا چاہیے آپ کیا کرتے ہیں سر پر پانی تین مرتبہ ڈالتے تھے اور پانی کو جڑوں تک پہنچاتے تھے بال کی جڑوں تک پہنچانا ضروری ہے یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت بال اپنے کھولے گی جڑے یا نہیں کھولے گی اس کے بارے میں علماء کے دو اقوال ہیں ایک قول تو یہ ہے کہ جنابت کے غسل میں عورت نہیں کھولے گی لیکن اگر حیض کا غسل ہے اور نفاذ کا غسل ہے تو اپنے جوڑے کو کھولے گی یہ امام محمد حمبل الرحمۃ اللہ علیہ سے قول مروی ہے ان کا قول یہ بیان کیا جاتا ہے حالانکہ اس میں بھی صحیح بات یہی ہے کہ عورت کا پانی اگر پہنچ جاتا ہے جڑوں تک اور جوڑا کھولنے کی ضرورت نہ ہو تو نہیں کھولا جائے گا لیکن اگر پانی نہیں پہنچتا ہے ایسا جوڑا اس کا ہے کہ جب تک نہیں کھولے گی اب بال اتنے زیادہ گھنے ہیں کہ بال پان ایک جڑوں تک نہیں پہنچے گا پانی تو ایسی صورت میں عورت اپنے جوڑے کو کھولے گی لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو چاہے حیض کا غسل ہو یا نفاذ کا غسل ہو یا جنابت کا غسل ہو جوڑے کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کی صاف حدیث آتی ہے صحیح مسلم کے اندر حضرت ام سلمہ سے وہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت سخت اپنا جوڑا باندھتی ہوں بہت سخت تو کیا میں انقدالح حیض اور جناب تو کیا میں حید اور جنابت کے لیے اس کو جوڑا کو کھول دوں تو ہمارے بھی رفم اللہ نہیں کھولنا ضروری نہیں انما یکفی کی انتحسی اللہ کے صلاح سے تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ تم پانی کو تین مرتبہ پر سر کے اوپر ڈال لو سمت افیدین علی کلمہ پھر اپنے پورے جسم کو پانی کو ڈال لو یہ صحیح غسل بھی کروائے تھے جس حضرت حلقے سلمان نے صاف طور پر پوچھا کہ حیض اور جنابت کے غسل میں کیا میں اپنے جوڑے کو کھولوں ہمارے بھی نے کہا کہ نہیں ہمارے بھی نے کل کو کھولنے کا حکم نہیں دیا اسے معلوم ہوا کہ حیض اور جنابت دونوں کے غسل میں کھولنا ضروری نہیں ہے ہاں اگر پانی نہ پہنچنے کا خدشہ ہو پانی نہیں پہنچے گا تو کھولنا اس کے لیے ضروری ہوگا چاہے جنابت کا حیض ہو چاہے حیض یا جنابت کا غسل ہو یا حیض کا غسل ہو ہر غسل کے اندر اس کے لیے کھولنا واضح اور ضروری ہوگا جیسا کہ امام نبی رحمۃ اللہ نے بیان کیا سر پر آپ نے تین مرتبہ پانی ڈال لیا اس کے بعد دائیں طرف آپ تین مرتبہ پانی ڈالیں اور اس کے بعد بائیں طرف آپ تین مرتبہ پانی پانی جہاں تک پاؤں کا مسئلہ ہے پاؤں کے مسئلے میں دو دو باتیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ وضو کرتے وقت بھی پاؤں کو دھل سکتے ہیں اگر پہلی بار آپ نے پاؤں دھل لیا تو آپ کو دوبارہ پاؤں دھلنے کی ضرورت نہیں لیکن اگر آپ نے پہلی بار پاؤں نہیں دھلا وضو کرتے وقت اور غسل آپ نے شروع کر دیا تو پھر اس جگہ سے ہٹ کر کے آپ اپنے پاؤں کو دھل لیں جیسا کہ میں کی حدیث ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے ہٹے پھر اپنے دونوں پاؤں کو آپ نے دھلا علما نے بیان کیا کہ اگر آدمی ایسی جگہ غسل کر رہا ہے جہاں پانی اکٹھا ہو جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ بعد میں پاؤں کو دھلے اور اگر پانی اکٹھا نہیں ہوتا پانی چلا جاتا ہے صورت میں اس کو بعد میں پاؤں دھلنے کی ضرورت نہیں ہے دونوں چیزیں ہیں ہیں ہمارے دونوں ثابت آپ نے جیسے مکمل وضو ہوتا ویسے آپ نے مکمل وضو کیا پاؤں بھی دھلا آپ نے شروع میں اس کے بعد آپ نے غسل کیا اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پاؤں نہیں دھلا آپ نے صرف جو ہے کیا نام ہے وضو تو کیا لیکن پاؤں چھوڑ دیا اور آپ نے پورے جسم کا غسل کر لیا سر پر تین مرتبہ پانی ڈالا دائیں طرف پانی ڈالا تین مرتبہ بائیں طرف تین مرتبہ پانی ڈالا اس کے بعد پھر آپ نے پاؤں کو دھلا یہ بھی بھی ثابت دونوں عمل ثابت ہے لہٰذا دونوں میں سے کسی پر بھی انسان عمل کر لیتا ہے کہ اس کے لیے انسان کے لیے چیز کافی ہو جائے گی تو اس طریقے سے انسان میرے بھائیوں جو ہے غسل کرتا ہے غسل کرنے کے بعد انسان کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ یہ کہ غسل کے دوران انسان نے اگر اپنی شرمگاہ کو پکڑ لیا ہے کپڑا حائل نہیں ہے اور انسان کو ننگے غسل نہیں کرنا چاہیے کپڑا پہن کر کے انسان کو غسل کرنا چاہیے یہ اور بات ہے کہ اگر انسان کے لیے مجبوری ہے سفر میں ہے تو انسان ننگا غسل کر سکتا ہے لیکن بہتر یہ کہ انسان کہیں پر بھی ننگا غسل نہ کرے خاص طور سے گھر کے اندر ہاں اگر سفر میں ہے تو انسان کے پاس مجبوری ہے اس لیے انسان کپڑا پہن کر کے انڈر ویئر یا تولیا وغیرہ لپیٹ کر کے انسان کو غسل کرنا چاہیے یہ بہتر طریقہ ہے غسل کرنے کے دوران اگر غسل کرتے وقت انسان کا شرم گاہ کو پہنچ گیا ہے تو انسان کا وضو ٹوٹ گیا لہذا اس کو بعد میں کیا کرنا پڑے گا اس کو وضو کرنا پڑے گا یا پورے جسم پر دوبارہ اس کو پانی پھینکنا پڑے گا لیکن اگر انسان کا وضو نہیں ٹوٹا ہے تو غسل کرنے کے بعد وضو کرنا یہ صحیح نہیں ہے کہ آپ کا پہلے کا وضو غسل آپ کی نماز کے لیے کافی ہے آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ غسل میں وضو سے زیادہ ہوتا ہے غسل میں چند آزاد کو ہم دھلتے ہیں اور وضو غسل کے اندر پورے جسم کے آداب کو دھلا جاتا ہے اس لیے آپ کا غسل آپ کے وضو کے لیے بھی کافی ہے آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے غسل کرنے میں بسم اللہ وغیرہ کہنے کا ذکر نہیں ملتا ہے آپ نے وضو میں بسم اللہ کہا ہے اسی لیے شروع میں غسل میں بھی بسم اللہ نہیں کہا جائے گا اور نہ ہی اردو کے بعد کی جو دعا آتی وہ بھی نہیں پڑھی جائے گی غسل کے اندر کیونکہ ہمارے نبی بھی نے غسل کیا لیکن آپ نے غسل کے بعد کبھی بھی وہ دعا جو اردو کے بعد آتی آپ نے نہیں پڑھا لہٰذا اسے معلوم یہ ہوا کہ وہ دعا اردو کے بعد خاص ہے آپ جب صرف نماز کے لیے اردو کریں گے تب وہ دعا پڑھیں گے غسل کے بعد وہ دعا نہیں پڑھی جائے گی اسی لیے جن جن علماء نے بھی غسل کے تعلق سے کتابیں لکھی ہیں یا غسل کا طریقہ بیان کیا کسی نے نہیں بیان کیا کہ غسل کرنے کے بعد انسان کو دعا پڑھنی ہے اس لیے کہ وضو کا دعا کا تعلق انسان کے وضو سے ہے وضو کے بعد آپ دعا پڑھیں گے غسل کے بعد دعا نہیں پڑھیں گے وضو میں انسان بسم اللہ کہتا ہے اللہ کے سر کے حدیث میں نے پڑھی تھی اس آدمی کا وضو نہیں ہوتا جو انسان وضو ہے جو بسم اللہ نہ پڑھے لہذا بسم اللہ پڑھا جائے گا اردو کے شروع میں اور اردو کے بعد اشد اللہ اللہ شریق اللہ واشد محمد عبد الرسول اللہ مجالمین طبابین وجالمین الطاہرین یہ اردو کے ساتھ خاص ہے حضرود کے بعد یہ دعا نہیں پڑھی جائے گی تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسول کا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا لہذا ہمیں بھی چاہیے کسی کے طریقے سے غسول کریں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ صحیح حدیثوں کے سامنے وشری میں آپ کے سامنے میں نے بیان کیا اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ العلمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر قائم رکھے اور اللہ ہر ہمیں توحید پر قائم رکھے اور ہر طرح کی شرک اور خرافات سے محفوظ رکھے امین بارک اللہ علیہ القم الفان ادیب و نافانی ویات بلایات ذکر حکیم نور تعالیٰ جواد الکریم الکمبر الرحیم